حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب سے فرمایا اے اے عباس جان کیا میں آپ کو عطیہ نہ دوں آپ کو کو ہدیہ نہ نہ دوں دوں آپ آپ تحفہ کے لیے دس خوبیاں دس قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والا عمل نہ بیان کروں جب وہ آپ کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پہلے پچھلے پرانے اور نئے غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے اور بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ بخش دے دس خوبیاں یہ ہیں دس قسم کے گناہوں کا کفارہ بن جانے والا عمل آپ چار رکعت ادا کریں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور صورت بھی پڑھیں جب آپ پہلی رکعت میں قرآن سے فارغ ہوں تو کھڑے کھڑے کہیں سبحان اللہ اللہ والحمد للہ ولا الہ الا واللہ اکبر اللہ پاک ہے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے پندرہ بار یہ تسبیح پڑھیں پھر رکوع کریں اور رکوع میں دس بار یہی تسبیح کہیں پھر رکوع سے سر اٹھا کر دس بار یہی کہیں پھر سجدہ کریں اور سجدے میں دس بار یہی پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھا کر یہی تسبیح دس بار کہیں پھر سجدہ کریں اور دس بار یہ تسبیح پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں تو دس بار یہی پڑھیں اس طرح ہر رکعت میں پچہتر بار تسبیح ہوگی چار رکعتوں میں اسی طرح پڑھیں اگر آپ میں طاقت ہو تو ہر روز میں ایک بار ضرور یہ نماز پڑھیں اگر اس کی ہمت نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار پڑھ لیں اگر اس کی بھی قدرت نہ ہو تو مہینے میں ایک بار پڑھیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو ساری عمر میں ایک مرتبہ پڑھ لیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار تین سو ستاسی